ہو جائے کافروں پر فرمایا جب واقع ہو جائے گا تو لئی صلاح داف ہے اس کو کوئی روک نہیں سکے گا جو اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا جو علندہ اللہ تعالیٰ بہت بلندیوں والا آسمانوں والا ہے تارج الملائکت والروح روح اللہ کی طرف ہی فرشتے بڑے سارے دوسرے بھی اس دن پہنچیں گے جس دن یعنی قیامت کے دن کی مقدار دنیا کے حساب کے لحاظ سے پچاس ہزار سال کے برابر اس ایک دن کی مقدار ہوگی اے نبی آپ صبر فرمائیں اچھی طرح صبر کرنا ان یہ کافر لوگ قیامت کے دن کو از زمکان مانتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا وہ نراہ قریبا اور ہمیں معلوم ہے کہ ان قریب قیامت آ رہی ہے قیامت کے دن یوم تکون السماء کل محل ہو جائے گا آسمان پگھلنے کی طرح وتکون الجبال الجبالقلعن اور ہو جائیں کہ پہاڑ روئی کی طرح اڑتے ہوئے ولا یسل حمیم حمیمہ کوئی دوست دوسرے کا کام نہیں آئے گا یہ بسرو نہ ہوں جبکہ وہ دوست دوسرے دوستوں کو قیامت کے دن دیکھ رہے ہوں گے کام نہیں آ سکیں گے یود المجرم یفتدی من عذاب یوم عظم بنی مجرم اس دن یہ چاہے گا کہ اگر میں عذاب سے بچ جاؤں اور عذاب کے بچنے کے لیے مجھے اپنی اولاد دینا پڑے اپنی بیوی دینی پڑے اپنے بھائی دینے پڑے اپنے وہ گھر سب کچھ دینا پڑے جس میں وہ رہتا تھا ومن فلرز جمیگا اور جو کچھ زمان زمین میں ہے سب کچھ دینا پڑے کہ وہ بچ جائے کل فرمایا ہرگز نہیں بچ سکے گا یہ کافر انہا لذا بس اب اس کا ٹکانہ ایک آگ ہے جو بہت شعلوں والی ہے نزا عطل شبہ کہ جو بھون ڈالے گی چمڑا ہڈیاں سب کچھ کو تدعو من ادبر و تولا یہ آگ بلائے گی پکارے گی ہر ایسے شخص کو جو حق سے منہ پھیرتا تھا پشت دیتا تھا مال جمع کرتا تھا اور اس کو محفوظ کر کر کے رکھتا تھا یہ انسان وہ ہے جو تربیت اس کی نہ ہو جو بے صبری پر پیدا کیا گیا جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اذا مسہ الشر جزوا تو گلے شکوے کرتا ہے وہ اذا مسہ خیر و منوع جب اس کو بھلائی راحت مال دولت ملتا ہے منوعہ تو تکبر کرتا ہے بخل کرتا ہے یہ کافروں کی بات ہے اس کے مقابلے میں ایمان والے لوگ جو نماز پڑھنے والے ہیں اللہ علیہ السلات دا امون وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں کو پابندی سے ادا کرتے ہیں فی امبالم حکم معلوم السّہ والمحروم یہ ایمان والے نماز کی پابندی کے بعد اپنے اموال میں معقول حصہ رکھتے ہیں سوال کرنے والے غریب کے لیے بھی اور جو سوال نہیں کرتا غریب ہے اس کے لیے بھی حصہ رکھتے ہیں ایمان والے وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن کو مانتے ہیں ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں ان عذاب رب غیر معمول اور یہ سمجھتے ہیں کہ رب کے عذاب سے کوئی بچ نہیں سکتا اللہ حمل فروج حافظون یہ نمازی لوگ ایمان والے اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں اللہ یہ کہ جہاں شریعت نے بیویوں یا لونڈیوں پر اجازت دی ہے فعن و غیر ملومین تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں فمن ابتغا ورا ازالق جو غلط راستوں کی طرف اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے یہ ایمان والے وہ لوگ ہیں حمل امانات ہم و ہم راؤ یہ اپنی امانتوں امانتوں کے اور معاہدوں کا خیال رکھتے ہیں یہ ایمان والے اپنی گواہیوں پر پکے رہتے ہیں بلزین <clears throat> اصلاۃ ہم اور یہ ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اپنی نماز کو آداب کے ساتھ ادا کرتے ہیں یہ مکرم اور بہترین جنتوں میں ان کا ٹکانہ ہوگا مقابلے میں وہ لوگ <clears throat> جنہوں نے کفر کیا آپ سے پہلے جو جتنے کافر گزرے یا بعد میں محتعین جب قیامت کا دن آئے گا یہ دوڑیں گے کوئی دائیں جانب کوئی بائیں جانب فوج در فوج عظین فوج در فوج اور کیا سمجھیں گے کہ کل عمر امن خلا جنت نعیم کہ ہم بھی اکٹھا ایک لشکر بنا کر زور کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے ہو جائیں گے نامید نہ ہو کل پر میں ہرگز نہیں یہ دنیا کے جمہوری نظام تھوڑا ہی ہے درنا لگاؤ تو یوں ہو جائے گا انا خلق نہ ہم مما یا لمول ہم نے ان کو پیدا کیا انہیں معلوم نہیں ہے قسم ہے مشارق اور مغارب کے رب کی کہ میں قادر ہوں اس بات پر کہ ان کو یہاں سے ہٹا کے دوسرے لوگوں کو لے آؤں اور مجھے اس پر کوئی روک نہیں سکتا اے نبی ان کے اس طرح کی فضول باتوں کو چھوڑ دیں انہیں سرگرداں رہنے دیں انہیں کھیلنے دیں یہاں تک کہ جب یہ آپ کی بات کو نہیں مانتے تو یہاں تک کہ یہ اس دن کی ملاقات ان کو ہو جائے گی یعنی قیامت کی جو وعدہ کیا گیا ہے یوم یخرجون من الاجداس سران کا ان نصبی و فضول جس دن کے لوگ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے اور تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے جائیں گے جیسے کہ یہ اپنے کسی بت کی طرف نشان کی طرف دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں دیکھیں گے یہ تو قیامت ہے خاصتاً ابسار نگاہیں جھک جائیں گی چہروں پر ذلت ہوگی اور یہ وہ دن ہے کہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے تمام جن و انس کے ساتھ جو سامنے آ جائے گا یہ سورہ معارج ہے اور یہ بھی مکی صورت ہے مکی کا مطلب ہے کہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی مکہ مکرمہ میں یعنی ہجرت سے پہلے جتنی صورتیں نازل ہوئی ہیں نا ان میں اکثر ایمان کی دعوت ہے اور فکر آخرت ہے اور قیامت کے سے ڈرایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دن ایسا لائے گا مرنے کے بعد یہ حساب و کتاب ذرہ ذرہ کا ہوگا کیونکہ جب تک انسان کو فکر آخرت نہیں ہے خوف خدا نہیں ہے وہ بندہ نیک نہیں ہو سکتا جب اس کو ڈر ہے کہ میری حرکت سکون ہر طرح کے کام کاج کا آخرت میں پوچھ ہے تو وہ پھر ہر کچھ سوچ سمجھ کے کرے گا کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہو بھی گئی تو اس کی نیند اڑ جائے گی اگر کسی کے ساتھ اوپر نیچے بات ہو بھی گئی نا جی انسان ہے ہو جاتا ہے تو اس کا بے چین ہو جائے گا اس کی تو نیند ختم ہو جائے گی جب تک کہ اس بندے کے ساتھ اپنا معاملہ درست نہیں کر لے گا تو اس لیے میں قبل ہجرت صورتیں جو ہیں وہ اکثر ان میں قیامت کا ذکر ہے قیامت کی ہول ناکی اور اس کے حساب و کتاب اور یوں تاکہ یہ لوگ قیامت سے ڈریں قیامت کو مانیں مشرقین مکہ فل جملہ فل جملہ اللہ کو مانتے تھے ایسا نہیں مانتے تھے جیسے ماننے کا حق ہے فل جملہ مانتے تھے آپ کسی مشرق سے مشرق سے مشرق سے بھی پوچھیں نا تو وہ بھی یہ کہے گا یہ اللہ کے عمر کے بغیر تو پتہ نہیں ہلتا وہ تو یہ بھی کہہ دے گا لیکن جیسے ماننے کا حق ہے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے اور کوئی بت وغیرہ اس قابل نہیں ہے اور اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ بناؤ یہ سب فضول چیزیں ان کو ختم کرو اس طرح وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے پھر جملہ وہ مانتے تھے جس کا آٹھویں پارے میں ذکر ہے کہ جب ان کی تھوڑی بہت کوئی آمدن ہوتی تو اس کا حصہ نکالتے تھے اور کہتے تھے ہاض اللہ حاض کان علیہ شرکا ہیں یہ اللہ کا حصہ ہے یہ بتوں کا حصہ ہے نا اور بتوں کے حصہ ادھر ادھر نہیں جانا چاہیے جو اللہ کے لیے حصہ نکالا ہے چلو خیر یہ ادھر ادھر ہو اللہ بادشاہ ہے کوئی بات نہیں ہے جیسے اب بھی اللہ بادشاہ ہی ہے کہ جو خود کو نہیں پسند کھانا جو خود کو نہیں پسند لباس جو خود کو نہیں پسند تو یہ اللہ کے نام کے لیے ہو جائے گا نا جی یہ اس طریقے سے تو یہ اس طرح ترتیب ہے دنیا بخیل دنیا کی میں آپ کو کیا بتاؤں ہمارا وقت بڑا قیمتی ہے ایک دعوت میں کراچی کے ایک میں اس میں تھا کیا نام ہے یہی شادی حال وغیرہ وغیرہ اب تو بالکل میں شادی حال وغیرہ اس طرح نہیں جاتا ہوں میں تفصیل سے بتا چکا ہوں تو آخر وہ کھا کھا کے لوگ آخر آخر پیچھے وہ جو ہے نا وہ رہ جاتا ہے لوگ کس طرح کھاتے ہیں وہ جو دو بوٹیوں کے بجائے دس ڈال دیتے ہیں کھا دو بھی نہیں سکتے ہیں آپ حضرات کو معلوم ہے وہ بچ جاتا ہے وہ آگے پیچھے آپ نے ہدیہ ہدایا وہ اس میں مصروف ہو گئے تو پیچھے سے بلیاں آ گئیں تو ہوٹل والا بندہ کہتا ہے اوے اللہ کے نام والے کے ساتھ بلیاں آ گئیں اللہ کے نام والے کے ساتھ بلیاں آ گئیں اللہ کے نام پر جو دینا تھا وہ اس پر بلیوں نے حملہ کر دیا وہ جو بچ گج گیا یہ ہے حاض اللہ حاض شرکائنا اور پھر جب اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے تو پھر عجیب گلے شک پہ جو ابھی سبق میں آگے بات آئے گی تو فرمایا کہ تاکہ یہ فکر آخرت کی وجہ سے درست ہو جائیں وہ کیا کہتے تھے اللہ ٹھیک ہے ایزام اتنا وکنہ ترابم و ایزام این علمہ بسو ہم مر جائیں گے جب مٹی ہو جائیں گے پھر دوبارہ اٹھنا نہیں ہے یہ نظریہ تھا مشرقین مکہ کا اللہ کو مانتے تھے بیت اللہ کی صفائی کرتے تھے اور جناب جو حاجی زیارت کے لیے اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے حاجی لوگ اس زمانے سے جو بھی زیارت کے لیے جیسے طریقہ تھا جاتے تھے مشرقین مکہ ان کو رہائش مفت دیتے تھے ان کو پانی دیتے تھے کھانے کھلاتے تھے ستو پلاتے تھے اور آج کے شیخوں کی کیا بات کریں سب سے زیادہ ان کی کاروبار اور مال و دولت جمع کرنے کا نظام حاجی اور عمرے والوں کو لوٹنا ہے اور بڑے بڑے جناب اس میں شیخ ہیں اور کیا نظام ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ احمدی احمد بن حنبل کے مقلد ہیں امام احمد بن حنبل رحم اللہ تعالیٰ کے نزدیک حدود حرم کی عمارت کو کرائے کے اوپر دے کر حاجیوں کو اور اس سے پیسے لینا جہنم کی آگ کو خریدنا ہے یہ حدیث ہے اور امام احمد بن حنبل کا مسلک ہے اور یہ اپنے آپ کو حمبلی بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے مزے کریں حاجیوں کو لوٹو بس یہ ان کا تھا جمعے میں جو بات ہو گئی کہ ٹیکس بھی پاکستانیوں کے اوپر دو ہزار ریال ہو ایک دفعہ عمرہ کر ہے تو بس جہنم سے ڈرایا گیا آخرت کے حساب سے ڈرایا گیا تاکہ خوف خدا لوگوں کو نصیب ہو اور ظلم و ستم سے بچ جائیں اور وہ ایسے ظالم تھوڑے تھے وہ تو زندہ بندوں کو قتل اور ان کا کاروبار ذریعہ معاش یہ تھا کہ راستوں میں بیٹھ جاؤ کافلوں کو لوٹ لو پھر چار پانچ مہینے کام چل جائے گا تو پھر کسی اور قافلے کو لوٹ لیں گے یہ مشرقین مکہ کا طریقہ تھا پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر آہستہ آہستہ دعوت و تبلیغ کے ساتھ جو خود نہ تھے راہ پہ وہ عالم کے ہادی بن گئے وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا اللہ نے ہدایت نصیب فرمائی مسلسل محنت سے اخلاص کے ساتھ محنت ہو اخلاص کے ساتھ محنت ہو نا ادھر اخلاص کے ساتھ محنت ہو اس کا فائدہ ہوتا ہے اثر ہوتا ہے فرمایا واقع ایک سوال کرنے والا یوں کہتا ہے کہ عذاب کیوں نہیں آتا ہم اگر برے ہیں تو عذاب کیوں نہیں آتا یہ مشرقین مکہ کہتے ہیں بعض رات نے نام پارے کی حسید اللہم انکان حاضا ہو الحق من عندک فامتر علینا حجارتا من السما اب اتنا بعذاب علیم جب یہ بدر کی طرف آنے لگے غزوہ بدر کی طرف تو بعض رات نے تو لکھا ہے کہ مفسرین نے کہ یہ ابو جہل نے بیت اللہ شریف کا غلاب پکڑ کے یہ دعا کی اللہم انکان حاضا ہو الحق اللهم ان کا هذا ہو الحق من عندك فامطر علینا حجاره من السماء واتنا بعذاب اليم اے اللہ جس کے خلاف ہم جنگ کرنے جا رہے ہیں لہذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہم جنگ کرنے جا رہے ہیں اگر تیری نظر میں وہ محمد برحق ہے تو ہمیں اس مارکے میں ہلاک کر دینا ایسا ہی ہوا پھر بعض رات نے کہا یہ ابو جہل نے کی تھی دعا بعض رات نے کہا کہ نظر بن حارث نے کی تھی نظر بن حارث بھی ابو جہل کا دوست تھا فضول آدمی تھا وہ گندہ قسم کا ایران سے لڑکیوں کو لے جاتا تھا وغیرہ خوبصورت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں تقریر ہوتی تھی نا لوگ جمع ہو جاتے تھے بعض و نصیحت سننے کے لیے تو مقابلے میں چوک کے اوپر ایرانی لڑکیوں کو نچاتا تھا وہ کرائے کے اوپر لے جا کر تو زہر ہے اب بھی آپ دیکھ لیں دین کی بات ہو رہی ہے کتنے لوگ ہیں ادھر ہی کوئی تماشا لگانے والا بیٹھ جائے تو کتنے لوگ جمع ہو جائیں گے اسی طرح کی لاہو لہب خواہش نفس ایسے نا جی اسلام کی طرف تو بڑا زور لگا کر اس کو لانا پڑتا ہے اور شیطانی کاموں کے لیے لشکر کے لشکر بن جاتے ہیں یہ نظر بن حارث جس کا سورہ لکمان میں کے دوسرے دوسری کی تیسری ایت میں سے یشتری سبیل اللہ کہ یہ شخص خریدتا تھا اور لاہو لائب ان سے کرواتا تھا تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اجتماع ہے ان کی جو بات سننے والے لوگ ہیں وہ کم ہو اور میری ادھر لڑکیوں کا رقص اور ناچ گانے کے لیے آ جائیں یہ اس کا تو بعض رات نے کہا کہ یہ نظر بن حارث نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ میں ان کا نہاد الحق میں کہتا ہے کہ کیوں نہیں آتا عذاب کافروں پر فرمایا اگر آ جائے گا تو لہس لہو دافع پھر کوئی روک نہیں سکے گا اللہ کی طرف سے آئے گا ذل معارج جو بلندیوں والا آسمانوں والا خوب طاقتوں والا ہے فرشتے اس کی طرف چڑھیں گے اور قیامت کے دن وہ جو ایک دن پچاس ہزار سال کا ہوگا قیامت کا دن دوسرے مقام پہ فرمایا کہ ایک ہزار سال کے برابر قیامت کا دن ہوگا اس ایت میں فرمایا پچاس ہزار سال یہ دنیا کے لحاظ سے اتنا بڑا قیامت کا دن ہوگا مفسرین نے اس پر اس حدیث کو پیش کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن مومن کے لیے ایسا ہوگا کہ جیسے زور کی نماز پڑھی تو اثر میں کتنا ٹائم رہتا ہے پتہ ہی نہیں چلے گا جیسے پل سرات میں وہ حدیث پیش کی کہ پل سرات بڑا مشکل مرحلہ ہے تلوار سے تیز ہے دھاگے سے باریک ہے اور مشکل ہوگا اور قرآن سورت تاہا میں کیا کہتا ہے مریم میں بہت سخت جملہ ہے اللہ کا جلال والا وہ امن کو ملا وار دوہا کانا اللہ کا حتم مغزیہ کوئی بھی نہیں بچے گا مگر پل سرات سے گزرنا ہوگا اور یہ ہماری طرف سے اٹل فیصلہ ہے امن کو ملا وار دوہا سورہ مریم کا آخری کو تقریبا تو پل سرات پہ بڑی مشکل ہوگی اور نیچے جاننا میں اس کے پل سرات کے اوپر اس سے گزرنا ہوگا فرمایا ایمان والوں کو پتہ بھی نہیں چلے وہ پوچھیں گے اچھا پل سرات ہو گیا وہ پل سرات سے ہمارا گزر ہو گیا اتنا بھی نہیں پتہ چلے اور جو جتنا اس لحاظ سے کمزور ہوگا وہ کوئی گر جائے گا کسی کو وہ پکڑ لے گا کوئی کیا ہوگا کوئی کیا ہوگا یہی بات قیامت کا قیامت کا دن پچاس ہزار سال کسی کے لیے ہوگا اس کے اپنے بدمالیوں بدعقیدوں کی وجہ سے جیسے پریشانی کا ٹائم گزرتا ہی نہیں ہے نا جی وہ رات خط... جس دن رات کو نیند نہ آئے رات ختم ہی نہیں ہوتی اور جس دن رات کو نیند آئے پتہ نہیں چلتا نیند پوری ہی نہیں ہوئی پریشانی کے دن وہ ختم ہی نہیں ہوتے تو اسی طرح قیامت کا جو دن ہے وہ جو کافر لوگ ہوں گے جو جتنے زیادہ برے ہوں گے ان کے لیے اتنی زیادہ پریشانی کا دن ہوگا اور لمبا ہوگا اس کی مقدار بتائی خمسین الفسنا پچاس ہزار سال اور کوئی کافر کوئی کم ہوں گے کوئی معتدل یا اس طرح تو ان کے لیے الفسنا ایک ہزار سال کے برابر کسی کے اور کسی کے اور لیکن ایمان والے کے لیے اللہ تعالیٰ سب کو ایمان اور عمل صالح کی دولت نصیب فرمائے کہ اس کو بزور اثر کٹیں وہ قیامت کا ٹائم اتنا ہوگا ایمان والے کے جس کو قرآن مجید نے دوسرے مقام پہ فرمانا حساب یسیرا سیرا آپ یہ نہ سمجھو کہ بڑی دنیا ہوگی بڑی دنیا ہوگی قیامت کے دن اور حساب کتاب کرنے کرانے کے لیے بڑا ٹائم لگے گا فرمایا نہیں حساب یہ سیرا آسان سا حساب ہو جائے گا جو علیہ ایمان ہے ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا اللہ علیہ ایمان کے زمرے میں نصیب فرمائے ہمیں بھی یہ جماعت نصیب فرمائے رب ادخلنی مدخل رب من الملک وعلمتنی من تاویل خلا فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلم والحقنی بالصالحین حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ دنیا میں بھی اچھے نیک دوست عطا فرما آخرت میں بھی اچھے نیک دوست عطا فرما کہ نیکوں کی جماعت میں داخل فرما جب اعلان ہوگا ان وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنت زمرا عمر ہوگا یہ جماعت اس کو جنت کی طرف لے جاؤ ہمیں بھی اس جماعت میں شامل فرما کے حساب کے بغیر معاملہ ہو جائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ حساب یسیر مانگے حساب یسیر مانگے تو آپ نے فرمایا حساب یسیر حساب شروع ہو جائے گا تو پھر فرمایا نہیں جب شروع ہو جائے گا تو یسیر نہیں ہے بس حساب یسیر یہ ہے کہ بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ معاملہ فرما دے تو فرمایا نبی ان کی باتوں پر آپ صبر کریں یہ قیامت کو نہیں مانتے قیامت قریب ہے قیامت ایسا ہولناک منظر ہوگا آسمان بھی پگھل جائے گا پہاڑ اڑنے لگ جائیں گے دوست دوست کے کام نہیں آئے گا ایک بندہ ایسا ہوگا وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے اپنے بچوں کو بیوی کو بھائیوں کو اس گھر کو جس میں وہ رہتا تھا وہ فصیلت ہلتی تو وہ منفی لرز جمیا اگر پوری کائنات بھی اس کو دے دی جائے وہ سارا کچھ پیش کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ مجھے چھوڑ دیا جائے فرمایا کل ہرگز نہیں آج یوم الحساب ہے یوم الجزا ہے اگر ایمان و عمل صالح نہیں لایا تو یہ مال دولت ادھر ہوگی نہیں اگر ہوتی تو بھی دے دیتا فرمایا یہ قیامت ہے انہا نزات ہے یہ جہنم یہ آگ ہے بس یہ تو بھون بھان دے گی اور یہ بلائے گی جو متکبرین ہیں بے دین ہیں اور جن لوگوں نے جمع کر کے کافروں نے وغیرہ اس طرح ان الانسان خلق علوہا انسان اگر اسلام کی تعلیمات سے دور ہو دیکھو حدیث ہے کہ الولد یولد علی الفطرہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے وہ ابوا او او ینصرانی او مجسانی مجسانی جی وہ ماحول اس کو ایسا کر دیتا ہے جب وہ اپنی فطرت سے ہٹ گیا دوسرے ماحول میں چلا گیا جو مادی ماحول ہے بس دنیا ہی دنیا ہی ہی دنیا دنیا جیسے آئے آئے جس طرح بس کماؤ اور یوں نہ نہ بیوی یاد بچے یاد نہ گھر یاد نہ والدین یاد بس آئے آئے اس طرح کا جو دنیا کا ایک مضمون نظریہ رکھتا ہے نا فرمایا اس انسان کی فطرت پھر بے صبری ہو جاتی ہے جب اس کو کوئی تکلیف پہنچے بڑی جلدی گلا شکوا جزا فضا جتنا ایمان والا ہوگا بندہ اس کے اوپر جیسے پریشانی آئے گی وہ اتنا صبر والا ہوگا اتنا صبر والا ہوگا اور جو اس طرح کا بندہ ہوگا بے صبری ذرا سی تکلیف ہائے ہائے مر گئے اور خدا نے تو اب تک ہمارے ساتھ ایسا کیا ہی نہیں ہے ہم نے تو مصیبت ہی دیکھی اس طرح کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں وہیزا خیر منوا اور اگر اس کے اوپر راحت آ جائے مال و دولت آ جائے تو اکڑ کر چلنے لگ جاتا ہے پھر تو کاٹن میں کلف ہی نہیں وہ ٹیڑھی ہونے دیتا سلوٹ ہی دیکھتا رہتا ہے اور کوئی مانگنے کے لیے آ جائے تو ہٹ ان کو تجر کرو منوا منع دونوں معنی ہیں متکبر بھی ہوتا ہے اور بخل بھی کرتا ہے جب پیسہ آ جائے یہ نہیں سمجھا کہاں سے آیا اور جب تکلیف آ جائے تو گلے شک کرتا ہے ہاں کچھ اور لوگ بھی ہیں جو اس طرح کے نہیں ہیں جنہوں نے اپنا امام اسلام کو بنایا ہوا ہے المسلین ایمان والے لوگ ہیں نماز کی پابندی کرتے ہیں دائمون کا مطلب ہے نماز پابندی سے پڑھتے ہیں انہیں یہ نہیں ہے کہ آج تھکاوٹ ہے یا آج سفر ہے یا آج فلاں مسئلہ ہے یا یہ مختلف آزمائشیں ہوتی ہیں نا جیسے بندہ نماز کے لیے نکلنے آتا ہے تو کوئی فون بھی آ جاتا ہے کوئی ساتھی ملنے کے لیے بھی آ جاتا ہے اور ویسے سارا دن دکان کھلی ہے گاہک کوئی نہیں آتا ادھر اذان شروع ہو گئی تو گاہک بھی وہ یہ ساری آزمائش دنیا تو ہے ہی ساری آزمائش نا جی اس وقت پھر زیادہ آزمائش ہے فرمایا ایمان والے وہ لوگ ہیں جو نماز پابندی سے ادا کرتے ہیں اپنے مال میں حق سمجھتے ہیں اس سائل کا جو مانگتا ہے اور اس غریب کا بھی جو مانگتا نہیں ہے لیکن یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک ایسے سفید شخص کو جو غریب ہے محلے میں رشتہ داروں میں ہوتے ہیں ساتھی ان کی خدمت کرنا زیادہ ثواب ہے جو سائل نہیں ہے سائل تو ادھر بھی سوال کر لے گا آگے بھی سوال کر لے گا آگے بھی سوال کر لے گا ادھر سے کچھ نہ ملا تو ادھر اس کی تو عادت ہے نا جی لیکن ایسے غریب کو تلاش کرنا بہت زیادہ ثواب ہے جو اپنی عزت کی خاطر وہ سوال تو نہیں کرتا لیکن اس کا چولہا صحیح نہیں جلتا تو ایسے ساتھیوں کا رشتہ داروں کا پڑوس میں محلے میں گاؤں دیہات میں خیال کرنے سے ڈھونڈنے سے اس ڈھونڈنے پر بھی بہت ثواب ہے جو آپ اس کی عزت کی خاطر یوں دے دیں گے اور ثواب ڈبل ثواب فرمایا قیامت پر بھی یقین رکھتے ہیں اللہ کے عذاب سے بھی یہ لوگ ڈرتے ہیں اپنے شرمگاہوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں امانتوں کا اور معاہدہ اس کا بھی خیال رکھتے ہیں گواہی پر پکے رہتے ہیں ادھر نہیں کہ ادھر گواہی سچی دی تھی دوسرے دن جب ڈرایا نا تو کہتے نہیں نہیں وہ تو ویسے تھا چلو الفاظ واپس یہاں بڑا عجیب قانون ہے الفاظ واپس الفاظ بھی واپس ہوتے ہیں جو ہو گئے سو ہو گئے تو اپنی گواہیوں پر پکے رہتے ہیں سب سے بڑی ہماری گواہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اشد اللہ الہ الا اللہ اشد ان محمد عبد رسول سب سے پہلی گواہی بڑی گواہی الست عالم الست میں یہ اور بھی دنیا کی گواہی اس پر یہ قائم رہتے ہیں پھر اس میں آگے فرمایا کہ یہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں ابھی تو آ چکا ہے کہ وہ نمازوں کے پابندی کرتے ہیں دائم کا معنی نماز پابندی سے پڑھنا اور حافظ کا معنی ہے نماز کو آداب کے ساتھ بجا لانا نماز باجماعت تکبیر اولا لباس کے لحاظ سے اور توجہ کے لحاظ سے اس کے مقابلے میں کافر لوگ جہنم کے اندر جب ڈالے جائیں گے وہ جماعتیں جماعتیں بن رہی ہوں گی دوڑ رہے ہوں گے تو وہ سمجھیں گے پہلے شروع میں کہ لشکر اکٹھا لے جاتے ہیں تو تو دروازے ٹوٹ جاتے ہیں جی جب زیادہ اجتماع ہوتا ہے تو گھس جاتے ہیں جنت میں فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہوگا نہیں گھس سکو گے اے نبی آپ ان کی اس طرح کی باتوں پر صبر کریں ان کو چھوڑ دیں یوں ہی انہیں قیامت والا دن دیکھنے دیں جب یہ بات مسلسل تبلیغ کے باوجود یہ آپ کی نہیں مانتے تو آپ نے اپنا ذمہ جو فریضہ تھا وہ ادا کر دیا ہے اب یہ لوگ جب نہیں مان رہے یہ گناہ گار ہیں ان کا معاملہ اور ہمارا معاملہ قیامت کے لحاظ سے ہے اللہ سمجھ نصیب فرمائے